یہ داور اور سونیا کی شادی کے چند روز بات کا ذکر ہے صبح سے سردی بہت بڑھ گئی تھی دسمبر ختم ہونے کو تھا اور ہوا ٹھٹرا دینے والی بن چکی تھی ایسے میں وہ کیمپس میں اسکالرشپ کوآرڈینیٹر کے آفس کے باہر دروازے پہ لگی لسٹ دیکھ رہی تھی ایرسمس مینڈس ایکسچینج پروگرام کے تحت اسٹوڈنٹس میں سے صرف دو لڑکیاں سبانجی یونیورسٹی جا رہی تھیں حیا سلیمان اور خدیجہ رانا یہ خدیجہ رانا کون ہے بھلا وہ سوچتے ہوئے اپنے یخ ہوتے ہاتھ آپس میں رگڑ رہی تھی سردی سے اس کے ناک سرخ پڑ رہی تھی لانگ شرٹ اور ٹراؤزر پہ اسٹائلش سا لانگ سویٹر پہنے وہ دروازے کے سامنے کھڑی تھی دفتن عکب سے کسی نے پکارا ایکسکیوز می وہ چوک کر پلٹی پیچھے ایک لڑکی کھڑی تھی کندھے پہ بیگ ہاتھ میں ڈائری اور پین اور آنکھوں میں بڑا سا چشمہ وہ اس کو نام سے نہیں پہچانتی تھی مگر اس کو کئی دفعہ یونیورسٹی میں دیکھا ضرور تھا وہ لڑکی اسے خواہ مخواہ بہت بری لگی تھی یہ حیا سلیمان کون ہے بھلا وہ چشمے کے پیچھے سے آنکھیں سکیڑے سوچتی ہوئی کہہ رہی تھی حیا نے ایک تنزیہ نگاہ میں اس کا سر سے پیر تک جائزہ لیا پھر ذرا روکھے انداز میں بولی میں ہوں اوہ اس نے جیسے بمشکل اپنی ناگواری چھپائی میں آپ کے ساتھ ترکی جا رہی ہوں حیا میں خدیجہ ہوں میری فرینڈز مجھے ڈی جے کہتی ہیں مگر آپ میری فرینڈ نہیں ہیں سو خدیجہ ہی کہیے گا مجھے بھی حیا صرف میرے فرینڈز کہتے ہیں آپ مجھے مس سلیمان کہہ سکتی ہیں وہ کہہ کر پلٹ گئی عجیب بد دماغ لڑکی تھی وہ خدیجہ رانا اسے پہلے بھی خواہ مخواہ ہی بہت بری لگی تھی اور اب اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کے بھی حیا کے بارے میں خیالات کچھ ایسے ہی تھے وہ جیسے ہی گھر آئی ظفر سامنے آ گیا بھاگتا ہوا ہاپتا ہوا حیا بی بی حیا بی بی بول بھی چکو اب وہ گاڑی لاک کرتی کوف زدہ ہوئی آپ کو ارم بی بی بلا رہی ہیں خیریت خیریت نہیں لگتی جی وہ بہت رو رہی ہیں زفر نے رازداری سے بتایا تو وہ چونکی اچھا میں آتی ہوں تم یہ میرا بیگ اندر رکھ دو وہ سیدھا ارم کے گھر کھلنے والے درمیانی دروازے کی جانب بڑھ گئی لاؤنج میں سائمت آئی اور سونیا بیٹھی تھی سامنے کوئی کامدار دوپٹہ پھیلا رکھا تھا اور دونوں اس کے ساتھ الجھی تھی آہٹ پہ سر اٹھایا اسے دیکھ کر دونوں ہی مسکرا دی حیا کیسی ہو بالکل ٹھیک ارم کدھر ہے تائی اماں مجھے بلا رہی تھی اندر کمرے میں ہوگی اوکے میں دیکھ لیتی ہوں وہ مسکرا کر راہداری کی سمت بڑھ گئی ارم کے کمرے کا دروازہ بند تھا اس نے ڈور گھما کر دھکیلا دروازہ کھلتا چلا گیا بیٹ پہ ارم اکڑو بیٹھی تھی سامنے لیپ ٹاپ کھلا پڑا تھا چمکتی اسکرین کی روشنی ارم کے چہرے کو چمکا رہی تھی جس پہ آنسو لڑیوں کی صورت بہ رہے تھے ارم کیا ہوا وہ قدر فکر مندی سے ارم کے سامنے آ بیٹھی ارم نے سرخ متورم آنکھیں اٹھا کر کو دیکھا اس کی آنکھوں میں کچھ تھا جو اسے ٹھٹکا گیا ایک بات بتاؤ اس کا رندھا ہوا لہجہ عجیب سا تھا بولو ہم شریف لڑکیاں کیا اپنے بارے میں تو یقین ہے مگر تمہارا معاملہ ذرا مشکوک ہے اس نے ماحول کا بوجھل پن دور کرنے کو کہا مگر ارم مسکرائی تک نہیں نہیں حیا ہم دونوں کا ایک ہی معاملہ ہے کیوں پہلیا بھجوا رہی ہو ہوا کیا ہے ہیا مجھے بتاؤ کیا ہم مجرا کرنے والیا ہیں وہ ایک دم رونے لگی ارم وہ شستا رہ گئی بتاؤ کیا ہم طوائفے ہیں وہ اور زور سے رونے لگی ارم بات کیا ہوئی ہے حیا بولو بتاؤ ہم ایسی ہیں کیا نہیں بالکل نہیں پھر پھر یہ کیا ہے ارم نے لیپ ٹاپ کی اسکرین کا رخ اس کی طرف کیا کیا ہے یہ اس نے الجھن سے اسکرین کو دیکھا ایک ویڈیو اپلوڈنگ ویب سائٹ کھلی ہوئی تھی اور اس پہ ایک ویڈیو چل رہی تھی ویڈیو کا کیپشن اوپر رومن اردو میں لکھا تھا شریفوں کا مجرا ویڈیو کسی شادی کے فنکشن کی تھی ہر سو سجی سوری خواتین اور درمیان میں ڈانس فلور پر محو رقص دو لڑکیاں ایک کا لہنگا گولڈن تھا اور دوسری کا سلور پوری چھت جیسے اس کے سر پر آن گری نہیں وہ کرنٹ کھا کر اٹھے یہ یہ کیا ہے یہ شریفہ کا شریفوں کا مجرا ہے حیا اور یہ ہم نے کیا ہے یہ داور بھائی کی مہندی کی ویڈیو ہے جو کسی نے ادھر انٹرنیٹ پہ ڈال دی ہے یہ پڑھو ویڈیو ڈالنے والے نے اپنا ای میل ایڈریس بھی دیا ہے جس میں میل کر کے پورے ڈانس کی ویڈیو حاصل کی جا سکتی ہے یہ دیکھو اس ویڈیو کو تین دن سے اب تک سینکڑوں لوگ لوگ دیکھ چکے ہیں حیا ہم برباد ہو گئے ہیں ہم کہیں کے نہیں رہے ارم پھوٹ پھوٹ کے رو رہی تھی اور وہ ساکت سے اسکرین کو تکے جا رہی تھی یہ کوئی بھیانک خواب تھا ہاں یہ خواب ہی تھا اور اب وہ جاگ جانا چاہتی تھی اسکرین پہ رقصہ پریوں کے سراپے میں مختلف حصوں پہ کسی نے سرخ سرخ دائرے کھینچ رکھے تھے جیسے ہی کوئی لڑکی پہ جھکتی تو دائرہ اس کے کانوں سے دھواں نکلنے لگا نہیں یہ میں نے نہیں کیا وہ ایک ایک قدم پیچھے ہو رہی تھی اس کے لپ کپ کپا رہے تھے ارم اسی طرح بلک رہی تھی میں مجرا کرنے والی نہیں ہوں میں شریف لڑکی ہوں وہ قدم قدم پیچھے ہوتی دیوار سے جا لگی یہ ہم ہی ہیں حیا ہم برباد ہو گئے ہیں اس کا سر چکرانے لگ گیا یہ سب کیا ہو گیا تھا ویڈیو کے سینکڑوں والوں تک پہنچی تو ابا تو مجھے گولی مار دیں گے ارم مجھے تو زندہ گاڑ دیں گے مگر یہ ویڈیو کس نے بنائی ہم نے تو مووی والے کو بھی منع کر دیا تھا کسی نے چھپ کر بنائی ہوگی خاندان کی شادی پر بس عورتوں میں ڈانس کی اجازت ابا لوگوں نے دی تھی مگر انہیں پتہ چلا کہ ہمارا یہ ڈانس پورے شہر کے لڑکے انجوائے کر رہے ہیں تو کیا ہوگا کچھ کرو ارم اس کا سخت وہ تیزی سے ارم کے قریب آئی میں نے اس ویب سائٹ رپورٹ تو کی ہے لیکن ویب سائٹ نے ایکشن لے کر ویڈیو ہٹا دی تو بھی یہ سی ڈی پہ تو ہر جگہ مل رہی ہے ایسی چیزیں تو منٹوں میں پھیلتی ہیں ہم کہاں کہاں سے اسے ہٹوائیں گے خدایا یہ کیا ہو گیا ہے وہ بے دم سے زمین بیٹھتی چلی گئی اگر ابا یا کسی بھائی وغیرہ کو معلوم ہو گیا تو خدایا ہم کیا کریں ارم نے بھی خود کو اپنے کمرے میں بند کر لیا اور وہ بس کمرے کی ہو کر رہ گئی سوچ سوچ کے دماغ پھٹا جاتا تھا مگر کوئی حل ذہن میں نہیں آتا تھا شام میں فاطمہ بیگم نے اس کے کمرے میں جھانکا حیا اٹھو کتنا سوگی روہیل کا فون ہے امریکہ سے وہ جو چہرے میں بازو رکھے لیڈی تھی کرنٹ کھا کر اٹھی روہیل کا کیوں کیا کہہ رہا ہے اس کے ذہن میں خطرے کا الارم بجنے لگا تھا کہہ رہا ہے تم سے بات کرنی ہے وہ کہہ کر آگے بڑھ گئی اور وہ شل سی بیٹھے رہ گئی سکون کی ندی میں زور سے پتھر آ گرا تھا روحیل امریکہ میں تھا اور وہاں پہ تو لوگ عموماً سارا وقت ہی آن لائن رہتے ہیں پھر ایسے میں اس کی نگاہوں سے اس ویڈیو کا گزر جانا ممکن تھا خدایا وہ کیا کرے اس نے پیروں میں سلیپرز ڈالے اور مرے مرے قدموں سے چلتی ہوئی باہر لاؤنج میں آئی کریڈل سے ساتھ الٹا ریسیور پڑا تھا اس نے کپ کپاتے ہاتھوں سے ریسیور اٹھا کر کان سے لگایا ہیلو ہیلو حیا کیسی ہو روہیل کی آواز میں گرم جوشی تھی وہ کچھ اندازہ نہیں کر پائی ٹھیک تم تم ٹھیک ہو ایک دم فٹ میں نے تمہیں مبارکباد دینی تھی اس کا دل زور سے دھڑکا کیا وہ تنس کر رہا تھا کس بات کی بھائی تم ایکسچینج پروگرام کے تحت ترکی جا رہی ہو اور کس بات کی بھلا او اچھا اس کی اٹکی ہوئی سانس بحال ہوئی اور نڈھال سے دھپ سے سوفے پہ گری ہاں جا رہی ہوں تھینک یو سو مچ گزرے تین دنوں میں وہ یہ بات بھلا ہی چکی تھی کب تک جانا ہے وہ خوشی سے پوچھ رہا تھا جنوری کے اینڈ یا فیبرری کے شروع تک تو کیا تم ادھر سبین پپو کی فیملی سے ملو گی پتہ نہیں ابھی سوچا نہیں اس کے پاس اس وقت سوچنے کے لیے زیادہ بڑے مسائل تھے کیا بات ہے تم اپسٹ لگ رہی ہو وہ ذرا پریشان ہوا ارے نہیں وہ فوراً سملی اور پھر ادھر ادھر کی باتیں کر کے خود کو نارمل ظاہر کرنے میں کامیاب ہو ہی گئی فون بند ہوا تو وہ ایرم کی طرف چلی آئی وہ تکیہ منہ پہ رکھے لیٹی تھی یوں سر منہ لپیٹ کر بیٹھنے سے کچھ نہیں ہوگا تو کیا کریں نے تکیہ پھینکا اور اٹھ بیٹھی سب سے پہلے تو دونوں گھروں کے تمام کمپیوٹرز پہ اس ویب سائٹ کو بلاک کرتے ہیں تاکہ کم از کم گھر والوں کو تو نہ پتہ چلے پھر اس کا کوئی مستقل حل سوچتے ہیں ٹھیک ہے چلو امید کا سرا دیکھ کر ارم اٹھ کھڑی ہوئی تھی بنا کسی دقت کے جب وہ تمام کمپیوٹر سپیس ویب سائٹ کو بلاک کر چکی تو سائمت آئی نے آ کے بتایا کہ رات میرم کو دیکھنے تایا فرقان کے کوئی فیملی فرینڈس مما خاندان آ رہے ہیں رسمی کاروائی تھی کیونکہ وہ رشتہ تو ڈھکے چھپے الفاظ میں مانگ ہی چکے تھے ہر سب کچھ بھلا کر پرجوش ہو گئی ہمارے دلہا بھائی بھی ساتھ آ رہے ہیں حیا ڈرائنگ روم میں جھانک کر اندر کمرے میں آئی تو وہ منہ لٹکائے بیٹھی تھی تم ایسے کیوں بیٹھی ہو ارم نے آہستہ سے سر اٹھایا سر پہ سلیقے سے دوپٹہ جمائے تیار بیٹھی تھی ہاں آنکھیں ذرا ویران سی تھی وہ ویڈیو دفع کرو اسے آؤ سب بلا رہے ہیں لڑکے کو اس کی والدہ ماجدہ نے اندر بلایا ہے تمہیں دکھانے کے لیے آؤ اس نے ہاتھ پکڑ کر اسے کھڑا کیا اور ابا ارم کی آنکھوں میں ذرا سی پریشانی اتری ان سے اجازت لے لی ہے اور وہ باہر مردوں میں بیٹھے ہیں وہ ارم کو ہاتھ سے پکڑے ڈرائنگ روم کی طرف لے آئی جالی دار پردے کے پیچھے وہ دونوں لمحے بھر کو رکی تھی اندر صوفے پہ سائمہ تائی فاطمہ بیگم اور سونیا بھابھی بیٹھی تھی سامنے والے دو سنگل صوفے پہ ایک نفیس سی خاتون اور ایک سا نوجوان بیٹھا تھا سامنے رکھی میز لوازمات سے سجی تھی اور سونیا بس اسرار مہمانوں کو بہت کچھ پیش کر رہی تھی بس بابی ہمیں تو اپنی جیسی ہی بچی چاہیے با حیا با پردہ سوم اور سولاد کی پابند وہ خاتون مسکرا کر کہہ رہی تھی ارے مسز کریم ہماری ارم تو کبھی سر ڈھکے بغیر گیٹ سے باہر نہیں نکلی السلام علیکم وہ ارم کو ساتھ لیے اندر داخل ہوئی اس کے سلام پہ سب نے سر اٹھا کر دیکھا گلابی پوری آستینوں والی شلوار قمیض پہ ہم رنگ دوپٹہ اچھی طرح پھیلا کر سر پہ لیے ارم جھکی جھکی نگاہوں سے سامنے ایک صوفے پہ آ بیٹھی حیا بھی ساتھ ہی بیٹھی تھی کمر پہ گرتے سلکی بال گرے اے لائن شرٹ اور ٹراؤزر زیب تن کیے دوپٹہ کندھے پہ ڈالے ارم کے ساتھ ہی ٹانگ پہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھے پورے اعتماد طریقے سے بیٹھ گئی یوں بیٹھنے سے ٹراؤزر کے پائنچے ذرا اوپر کوڑ گئے اور گرے کینچی چپلوں میں مقید سفید پاؤں تفنوں تک جھلکنے لگے بیگم کریم کی مشفق سی آنکھوں میں ارم کو دیکھ کر پسندیدگی کی جھلک اتری تھی انہوں نے تائیدی انداز میں اپنے اسمارٹ سے بیٹے کو دیکھا مگر وہ ارم کو نہیں بلکہ بہت غور سے حیا کو دیکھ رہا تھا اور بیٹا آپ کیا کرتی ہو بیٹے کو متوجہ نہ پا کر وہ سنبھل کر ارم سے مخاطب ہوئی جی ماسٹرز کر رہی ہوں انگلش لٹریچر میں نے جھکی نگاہوں سے جواب دیا کو محسوس ہوا اور خاموشی سے سر جھکائے بٹن پریس کرنے لگا خواتین آپس میں گفتگو میں مصروف تھی مگر حیا کچھ عجیب سا محسوس کرتی کا نکھیوں سے اسی کو دیکھ رہی تھی جب نے فون پہ جھکا تھا تب ہی ہولے سے موبائل سے مائنی شیلا کی آواز گونجی جسے اس نے فوراً بند کر دیا مگر وہ سن چکی تھی شیلا کے ساتھ شادیوں کا مخصوص شور بھی بھی سنائی دیا تھا تھا اور نے شاید کچھ سنا چوک کر گردن اٹھائی اور پھر قدر سبکی سے سے واپس جھکا دی کو اپنی جان جسم نکلتی محسوس ہوئی تھی کیا دنیا اتنی چھوٹی تھی وہ اب موبائل پہ کچھ دیکھ رہا تھا کبھی اسکرین پہ دیکھتا اور کبھی حیا اور ارم کے چہروں پہ نگاہ ڈالتا صاف ظاہر تھا وہ کچھ ملانے کی صحیح کر رہا تھا یقین دہانی تصدیق ثبوت سب صاف ظاہر تھا پھر ایک دم وہ اٹھا اور تیزی سے کمرے سے نکل گیا ایک شرمندہ سی خاموشی نے سارے ماحول کو گھیر لیا حیا نے سر جھکا دیا اسے اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا تھا وہ بہت بے چین سی بیٹھی تھی پاؤں اوپر صوفے پہ سمیٹے ہاتھ میں ریموٹ پکڑے وہ جھلائی ہوئی سی چینل بدل رہی تھی مسترب بے بس پریشان اسمارٹ ٹی وی کے اسکرین پہ پورے میوزک کے ساتھ اشتہار چل رہا تھا وہ غائب دماغے سے اسکرین کو دیکھ رہی تھی جہاں موبائل کمپنی کے لوگوں کے ساتھ غیر تصدیق شدہ کا استعمال قانون جرم ہے پی ٹی اے لکھا آ رہا تھا جانے کب پاس کا بٹن اس سے دبا اور اشتہار وہی رک گیا وہ اتنی دور بھٹکی ہوئی تھی کہ پلے بھی نہ کر سکی دفتن دروازے پہ فاطمہ بیگم کی شکل دکھائی دی وہ تھکی تھکی سے اندر داخل ہو رہی تھی ہایا ریموٹ پھینک کر تیزی سے اٹھی کیا بات تھی نے کیوں بلوایا تھا وہ بے چینی سے ان کے قریب آئی ارم کے رشتے کے لیے جو لوگ اس روز آئے تھے وہ نڈھال سے کہتی صوفے میں بیٹھی ہاں کیا ہوا انہیں وہ دھک دھک کرتے دل کے ساتھ ان کے نزدیک بیٹھی انہوں نے انکار کر دیا حالانکہ رشتہ مانگ چکے تھے اور حیا کا دل بہت اندر تک ڈوب کر ابھرا تھا کیوں کیوں انکار کر دیا اس کو اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہو رہا تھا کوئی وجہ نہیں بتاتے بس ایک دم پیچھے ہٹ گئے سائمہ بھابھی بہت اپسٹ تھی مگر کچھ تو کہا ہوگا بس یہی کہا کہ ہم نے کسی آزاد خیال اور بے پردہ لڑکی کو بہو بنا کر اپنی عاقبت نہیں خراب کرنی وہ متحیر رہ گئی چند روز قبل سنا تائی کا فکرہ سماعت میں گونج جا تھا جب فرقان نے سختی کی کہ بھلا ایسی بے پردہ اور آزاد خیال لڑکی کو اپنی بہو بنا کر ہم نے اپنی آخرت بگاڑنی ہے کیا تب کہیں جا کر وہ مانا کیا اس کو مقافات عمل کہتے ہیں کیا دوسروں کی بیٹیوں پہ انگلیاں اٹھانے والوں کے اپنے گھروں پہ وہی انگلیاں لوٹ کر آتی ہیں اتنی جلدی بدلے ملنے لگتے ہیں مگر وہ خوش نہیں ہو پائی اگر بات کھل جاتی تو اصل بدنامی تو اسی کے حصے میں آتی ارم کو تو شاید اس کی ماں حیا نے اسے بگاڑا ہے کہہ کر درمیان سے نکال لیتی اور بات تو اب بھی کھل سکتی تھی وہ ویڈیو تو اب بھی انٹرنیٹ پہ موجود تھی خیر ارم کو کون سی کمی ہے رشتوں کی فاطمہ بیگم اٹھ کر کچن کی جانب چلی گئی تھی اور وہ سوفے پہ گر سی گئی ٹی وی اسکرین پہ وہ اشتہار ابھی تک رکا ہوا تھا وہ بس خالی خالی نگاہوں سے اسے دیکھے گئی غیر تصدیق شدہ سم کا استعمال قانون جرم ہے پی ٹی اے اب شاید ارم کے لیے کبھی کوئی رشتہ نہ آئے آیا بھی تو یہی ہوگا جو اس دفعہ ہوا تھا اور ہر کوئی ان کی طرح تو نہیں ہوگا کہ بات دبا جائے کسی نے منہ پہ ساری بات کر دی تو اللہ وہ کدھر جائیں گی غیر تصدیق شدہ سم کا استعمال قانوناً جرم ہے پی ٹی اے وہ بے خیالی سے اسی تکتے الجھن سے نکل کر ایک دم چوکی غیر تصدیق شدہ سم کا استعمال قانوناً جرم ہے پی ٹی اے بجلی کا ایک کوندہ سا اس کے ذہن میں لپکا تھا او خدایا یہ خیال اسے پہلے کیوں نہیں آیا وہ ایک جھٹکے سے اٹھی اور باہر کو لپکی ارم ارم بہت جوش سے چلاتے ہوئے ہے نا اس کے کمرے کا دروازہ کھولا ارم موبائل پکڑے بیٹ پہ بیٹھی تھی دروازہ کھلنے پر گڑبڑا کر موبائل سائٹ پہ رکھا کیا ہوا ساتھ ہی رم نے اپنا موبائل الٹا کر دیا تاکہ اسکرین چھپ جائے سنو وہ تبھی رشتے والی بات یاد آئی او آئی ایم سوری ان لوگوں نے رشتے سے انکار کر دیا وہ تو ویڈیو دیکھ کے کرنا ہی تھا خیر جانے دو اچھا ہی ہوا وہ مطمئن تھی حیا کو حیرت ہوئی مگر وہ وقت حیرت ظاہر کرنے کا نہیں تھا وہ جلدی سے اس کے ساتھ آ بیٹھی ارم میری بات سنو تم نے کبھی موبائل کنیکشنز کے اشتہاروں میں وہ عبارت پڑی ہے کہ غیر تصدیق شدہ سم کا استعمال جرم ہے ہاں تو تو کیا تمہیں معلوم ہے سم کروانا کیوں کیوں ضروری ہوتا ہے تاکہ کوئی کسی سم کا غلط استعمال نہ کر سکے چاہے وہ دہشت گردی کی واردات میں ہو یا کسی کو رانگ کالز کرنے میں یہ سب سائبر کرائم کے تحت آتا ہے سائبر کرائم ارم نے پل کی جھپکائیں ہاں اور ہر cyber crime Pakistan telecommunication authority کو رپورٹ کیا جا سکتا ہے کیا کہہ رہی ہویا مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا ارم ارم ہماری پرسنل ویڈیو انٹرنیٹ پہ ڈال دینا بھی تو ایک سنگین جرم ہے سائبر کرائم ہم اس کی رپورٹ کر سکتے ہیں تمہارا دماغ ٹھیک ہے وہ فوراً بت کی اگر کسی کو پتہ چل گیا تو پتہ تو تب چلے گا جب ہم اس ویڈیو کو وہیں رہنے دیں چار دن سے میں سولی پہ لٹکی ہوں اب اس مسئلے کو ختم ہو جانا چاہیے مگر مگر ہم کس کو رپورٹ کریں گے وہ نیم رضامند ہوئی تو نے جھٹ اپنا موبائل نکالا پی ٹی اے کو دروازہ بند کرو میں اپنے کنیکشن کے ہیلپ لائن سے پی ٹی اے کا نمبر لیتی ہوں ارم دوڑ کر دروازہ بند کرائی اور حیا نمبر ملانے لگی پی ٹی اے کے ہیلپ لائن کا نمبر آسانی سے مل گیا مگر آپریٹر نے نہایت شائستگی سے کہہ کر معذرت کر لی کہ اس قسم کا سائبر کرائم کسی انٹیلیجنس ایجنسی کے سائبر کرائم سیل کو رپورٹ کرنا ہوگا حیا نے ان سے ملک کی سب سے بڑی سرکاری سیولین ایجنسی کے سائبر کرائم سیل کا ای میل ایڈریس تو لے لیا مگر اب وہ متضبز بیٹھی تھی یہ انٹیلیجنس والے خطرناک لوگ ہوتے رم مگر اب یہ کرنا تو ہے نا اور واقعی کرنا تو تھا ارم نے لیپ ٹاپ کھولا اور پھر بہت بحث و تمیز کے بعد انہوں نے ایک کمپلین لکھی اور اس پتے پہ بھیج دی جو پی ٹی اے سے ان کو ملا تھا بمشکل دس منٹ ہی گزرے تھے کہ حیا کا موبائل بجا اس نے موبائل اٹھا کر دیکھا چمکتی اسکرین پہ انگریزی میں پرائیویٹ نمبر کالنگ لکھا آ رہا تھا ساتھ کوئی نمبر وغیرہ نہیں تھا اس کے موبائل پر نام اور نمبر دونوں آتے تھے اور اسے نہیں یاد تھا کہ کبھی کوئی نمبر اس نے پرائیویٹ نمبر کے نام سے محفوظ کیا ہو اور عجیب بات تو یہ تھی کہ نمبر تو سرے سے آ ہی نہیں رہا تھا یہ کون ہو سکتا ہے اس نے اچھمبے سے موبائل کا کان سے لگایا ہیلو دوسری جانب ذرا دیر خاموشی کے بعد ایک بھاری گھمگیر آواز سنائی دی السلام علیکم مس حیا سلیمان جی آپ کون میں میجر احمد بات کر رہا ہوں سائبر کرائم سیل سے آپ نے ہماری ایجنسی میں رپورٹ کی ہے ہمیں آپ کی کمپلینٹ موصول ہوئی ہے وہ جو بھی تھا بہت خوبصورت بولتا تھا گہرا گھمگیر مگر نرم لہجہ جس میں ذرا سی چاشنی بھری تپش تھی گرم اور سرد کا امتزاج مگر میجر احمد میں نے کمپلینٹ میں اپنا نمبر تو نہیں لکھا تھا وہ دھک دھک کرتے دل کے ساتھ کہہ رہی تھی ارم بھی حیرت بھرے خوف سے اس کو دیکھ رہی تھی جواباً وہ دھیرے سے ہنس دیا نمبر تو بہت عام سی چیز ہے مس سلیمان میں تو آپ کے بارے میں بہت کچھ جانتا ہوں کیا یہی کہ آپ سلیمان اصغر کی بیٹی ہیں آپ کے والد کی ایک کنسٹرکشن کمپنی ہے آپ کا بھائی روہیل جارج میسن یونیورسٹی میں زیر تعلیم ہیں خود آپ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں L L B honour and law کے پانچویں سال میں ہیں فروری میں آپ ایکسچینج پروگرام کے تحت استنبول جا رہی ہیں غالباً سبانجی یونیورسٹی میں اور پچھلے ہفتے اپنے کزن داور کے داور فرقان کی مہندی کے فنکشن بننے والی ویڈیو کے انٹرنیٹ پہ اپلوڈنگ کو آپ نے رپورٹ کیا ہے از دیٹ رائٹ میم وہ جو دم و خود سے سنتی جا رہی تھی وہ مشکل بول پائی جی جی وہی ویڈیو اب آپ کیا چاہتی ہیں یہی کہ آپ اسے اس ویب سائٹ سے ہٹا دیں اس کی آواز میں بہت مان بہت منت بھرائی تھی اوکے اور کچھ اور اور جن لوگوں کے پاس اس کی سی ڈی ہے وہ بھی آ کے اس کا گلا رن گیا احساس توہین سے کچھ بولا بھی نہیں گیا میں شہر کے ایک ایک بندے سے وہ ویڈیو نکلوا دوں گا آپ بے فکر رہیے اور اسے لگا منو بوجھ اس کے اوپر سے اتر گیا ہو تھینک یو میجر احمد اس کے انداز سے ظاہر تھا کہ وہ فون رکھنے ہی والی ہے کہ وہ کہہ اٹھا تھینک یو تو آپ تب کہیں جب میں یہ کام کر دوں اور اس کام کو محض شروع کرنے کے لیے مجھے آپ کا تعاون چاہیے کیسا تعاون مادام آپ کو ذرا سی تکلیف کرنی ہوگی آپ کو اس ویڈیو کی باقاعدہ رپورٹ کرنے کے لیے میرے آفس آنا ہوگا کیا نہیں نہیں میں نہیں آ سکتی وہ پریشانی سے حق لا گئی ارم بھی فکر مندی سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی پھر تو یہ کام نہیں ہو پائے گا ایسے اسٹیپس فون پہ نہیں لیے جاتے اسے لگا وہ محفوظ سا مسکرا رہا تھا مگر میں نہیں آ سکتی اور وہ کیسے آ سکتی تھی کسی کو پتہ چل جاتا تو کتنی بدنامی ہوتی آپ کو آنا پڑے گا میں گاڑی بھیج دیتا ہوں نہیں نہیں اچھا خدا حافظ اس نے جلدی سے فون بند کر دیا بھاڑ میں گیا یہ اور اس کا سائبر کرائم سیل اگر ابا یا طایہ فرقان کو پتہ لگ گیا کہ ہم ایک ایجنسی کے ہیڈ کوارٹرز گئے ہیں تو ہماری ٹانگیں توڑ دیں گے وہ میں تو پہلے ہی کہہ رہی تھی کہ رپورٹ نہ کرو پرائیویٹ نمبر سے پھر کال آنے لگی اس نے جھنجلا کر فون ہی آف کر دیا اس ویڈیو سے زیادہ میجر احمد نے اسے بلیک میل کیا ہے یہ خیال پھر پورا دن اس کے ذہن میں گونجتا رہا وہ بہت تھکی ہوئی پاسپورٹ آفس سے نکلی تھی اسلام آباد سے پنڈی کا اتنا لمبا اور رش بھری سڑک پر تھکا دینے والا سفر کر کے وہ آج پاسپورٹ آفس اپنا پاسپورٹ اٹھانے آئی تھی مگر یہاں علم ہوا کہ چودہ جنوری کو ہی پاسپورٹ مل پائے گا اور ابھی چودہ جنوری میں ہفتہ رہتا تھا کوئی تکنیکی مسئلہ تھا جس کے باعث اسلام آباد والے پاسپورٹ آفس میں پاسپورٹ کا کام رکا ہوا تھا تب ہی اسے پنڈی میں اپلائی کرنا پڑا تھا واپسی پہ بھی اتنا ہی رش تھا کچھ شاپنگ کرنے کے بعد جب وہ مری روڈ پہ آئی تو مغرب چھا رہی تھی سڑک گاڑیوں سے بھری پڑی تھی اور گاڑیوں کا یہ سیلاب بہت سست روی سے بہ رہا تھا سگنل پہ اس نے گاڑی روکی اور شیشے کھول دیے اس کا ذہن ابھی تک پاسپورٹ میں الجھا ہوا تھا اگر چودہ جنوری کو پاسپورٹ ملے تو بھی ویزا لگتے لگتے بہت دیر ہو جائے گی ابھی ٹکٹس نہیں آئے تھے مگر کچھ اندازہ تو تھا کہ فیبرری کے آغاز میں اسے ترکی ترکی جانا ہے یعنی کم و بیش پندرہ دن اس کو ویزے کے لیے ملتے اور کا ویزا تو کبھی پندرہ دن میں نہیں لگ پاتا پھر وہ انہی سوچوں میں الجھی تھی یک کوئی اس کی کھلی کھڑکی پہ جھکا سونیوں کیا سوچ رہے ہو وہ بری طرح چوکی اثر اٹھا کے دیکھا وہ وہی تھا ڈالی چم چم کرتے ہرے لباس میں ملبوس وگ والے بالوں کا جوڑا اور شوخ میک اپ ناگواری کی ایک لہر اس کے چہرے سمٹ آئی اسے بھول گیا کہ کبھی ڈالی نے اس کوئی احسان کیا تھا ہٹو سامنے سے وہ وہ جھڑک کر بولی تھی کھلی کھڑکی میں کچھ یوں ہاتھ رکھے کھڑا تھا کہ شیشہ اونچا کر ہی نہیں سکتی تھی لو باجی میں تو سلام دعا کرنے آئی تھی اور آپ تو غصہ ہو رہی ہو اس روز والے سخت تاثرات ڈالی کے چہرے پہ نہیں تھے بلکہ اس کے میک اپ سے اٹھے چہرے پہ سادگی معصومیت تھی بری سادگی اور اور معصومیت ہٹو سامنے سے ورنہ میں پولیس کو بلا لوں گی اسے غصہ آنے لگا تھا بے بسی بھی محسوس ہو رہی تھی کچھ بعید نہیں تھا کہ وہ کوئی غلط حرکت کر ڈالے ہائے باجی ڈالی سے ایسے بات کرتی ہو اور آپ کی تعریفیں کر کر کے ڈالی نے میرا سر کھا لیا تھا اس نے آواز پہ گردن گھما کر دیکھا تو فرنٹ سیٹ کی کھلی کھڑکی پہ ایک اور خواجہ سرا ہاتھ رکھے کھڑا تھا ڈالی کی سیاہ رنگت کے نسبت اس کا رنگ ذرا صاف تھا چہرے پہ البتہ اس نے بھی سوکھے آٹے کی طرح فیس پاؤڈر تھوپ رکھا تھا مگر شوخ سرخ رنگ کی کمیز کے آستینوں سے جھلکتے بازو پہ شاید وہ کچھ لگانا بھول گیا تھا وہ دونوں ہاتھ کھڑکی کی چوکھٹ پہ دیے جھکا کھڑا تھا یہ کون ہو تم ہٹو میری گاڑی سے اسے ٹھنڈے پسینے آنے لگے تھے وہ تنہا تھی اور ٹرافک بلاک سامنے کوئی ٹریفک پولیس مین بھی نظر نہیں آ رہا تھا یہ جی میری بہن ہے پنکی بڑا شوق تھا اسے آپ سے ملنے کا ایک بڑی ضروری بات کرنی تھی جی ہمیں گیٹ لوس اس نے بازو بڑھا کر فرنٹ ڈور کا شیشہ اونچا کرنا چاہا مگر پنکی نے اپنا ہاتھ اندر کر دیا ایک دم سے اس کی کلائی سامنے آئی تھی حیا نے دیکھا پنکی کی کلائی پر ایک گلابی سرخ سا ایک انچ کا کانٹا بنا تھا جیسے جلا ہوا یا شاید برتھ مارک تھا ہٹو آئی سے گیٹ لوسٹ وال میں فرنٹ ڈور کا شیشہ اوپر کرنے لگی مگر پنکی نے اس پہ ہاتھ رکھ تھے شیشہ اوپر نہیں ہو پا رہا تھا باجی ایسے تو نہ کرو پنکی نال اس کا ہاتھ زخمی ہو جائے گا جی ڈالی نے پیچھے سے کہتے ہوئے ہاتھ بڑھا کر اس کے کندھے پہ رکھا تو وہ تیورا کر گھومی اور زور سے ڈالی کو دھکا دیا وہ اس حملے کے لیے تیار نہ تھا سو لڑکھڑا کر دو قدم پیچھے ہٹا اسے چند سیکنڈ مل گیا اور اس نے جلدی جلدی اپنی طرف کا شیشہ چڑھا دیا اب تم بھی ہٹو ادھر سے ورنہ میں لوگوں کو اکٹھا کر لوں گی وہ بازو بڑھا کر پنکی کی طرف والا شیشہ بند کرنے لگی مگر وہ اڑ ہی گیا تھا باجی جی میں تو ڈالی کے دل کی بات بتانے آئی تھی اور اس طرح کر رہے ہو یہ جو ڈالی ہے نا یہ بڑا پسند کرتی ہے آپ کو مگر اقرار نہیں کرتی پنکی مصنوعی انداز میں بند بند کر بول رہا تھا پیچھے ڈالی بند شیشہ بجانے لگا تھا shut up and get lost وہ پوری قوت سے شیشہ اوپر چڑھانے لگی پنکی کی انگلیاں جو شیشے کے کنارے سے ٹکی تھی ساتھ ساتھ اوپر اٹھنے لگی باجی جی گل تو سنو ڈالی گھوم کر پنکی کے ساتھ آ کھڑا ہوا اسی اسنا میں اشارہ کھل گیا گاڑی آگے بڑھنے لگی ہایا کی گاڑی روکی کھڑی تھی میں گاڑیوں کے ہارن بجنے لگے مگر دور کھڑا پولیس مین خاموشی سے تماشا دیکھ رہا تھا مدد کے لیے آگے نہ بڑھا ڈالی نے پنکی کے کندھے پہ ہاتھ مار کر چلنے کا اشارہ کیا پنکی نے لمحے بھر کو گردن موڑ کر ڈالی کو دیکھا تو اس کی گرفت شیشے پہ ذرا ڈھیلی ہوئی خیا نے عالم تیش میں فوراً شیشہ اوپر چڑھایا پنکی نے چوک کر دیکھا پھر انگلیاں کھینچنی چاہی مگر وہ مستقل مزاجی سے شیشہ اوپر کس رہی تھی پنکی کی انگلیاں پھنس کر رہ گئی تھی او چھو باجی جی پنکی جھنجھلا کر ہاتھ کھینچ رہا تھا مگر انگلیاں نکل کے نہیں دے رہی تھی ڈالی نے غصے سے شیشہ بجایا مگر حیا تنفر سے ان دونوں کو دیکھتے ہوئے بازو لمبا کیے شیشہ آخری حد تک لے گئی تھی میں گاڑیوں کے قطار ہارن پہ ہارن دے رہے تھے کچھ گاڑیاں ساتھ سے نکلنے لگی تھی دفتن پنکی کے دائیں ہاتھ کی انگلی سے خون کی بون ٹپک کر شیشے پہ لڑکی تو اسے جیسے ہوش آیا ایک جھٹکے سے اس اس نے نے نے لیور نیچے نیچے کیا شیشہ ایک انچ گرا پنکی پنکی غصے سے سے سے اسے گھورتے ہوئے ہاتھ باہر گاڑی آگے بھگانے قبل بہت غور کے ہاتھوں کو دیکھا تھا دائیں ہاتھ جس کی کلائی پر کانٹے کا جلا ہوا نشان تھا کی شہادت کی انگلی سے خون نکلا تھا اور باقی دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کے اوپر پوروں کی قدرتی لکیر پہ موٹی سی بھوری لکیر بن گئی تھی یقیناً اس کے ہاتھ زخمی ہوئے تھے مگر اسے پرواہ نہیں تھی وہ زن سے آگے گاڑی لے گئی پھر اس نے بیک ویو میرر میں دیکھا وہ دونوں خواجہ بار بار مڑ کر اسے غصے سے دیکھتے سڑک پار کر رہے تھے ڈالی نے پنکی کا زخمی ہاتھ تھام رکھا تھا اور غصے سے پلٹ کر حیا کی دور جاتی گاڑی کو دیکھتے ہوئے کچھ کہہ رہا تھا اس نے سر جھٹک کر ایکسیلیٹر پہ زور بڑھا دیا کم از کم اتنی امید اسے ضرور تھی کہ اب وہ ڈالی اس کے پیچھے کرنے کی ہمت نہیں کرے گا وہ بہت جلد غلط ثابت ہونے والی تھی جیسے ہی وہ گھر میں داخل ہوئی لاؤنج میں بیٹھے سلیمان صاحب تیزی سے اس کی کی طرف ان کے کے چہرے پہ غیظ و غضب چھایا تھا وہ ڈر پیچھے پیچھے ہٹی کہیں فون گھنٹی بجی یہ ویڈیو تمہاری ہے تم تم مجرے کرتی ہو روحیل جو صوفے میں بیٹھا تھا ایک دم اٹھا اور بہت سی سیڈیز اس کی طرف اچھالی وہاں سب موجود تھے تایا فرقان داور بھائی روحیل سب اور ایک طرف ارم زمین پہ بیٹھی رو رہی تھی دور کہیں فون کی گھنٹی مسلسل بج رہی تھی نہیں نہیں وہ سر ہلاتے ہوئے خوف سے ان کو کہنا چاہتی تھی اس کا منہ تو ہلتا تھا لیکن آواز نہیں نکل رہی تھی وہ سب اس کا خون لینے پہ تلے تھے دفتن سلیمان صاحب آگے بڑھے اور ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پہ دے مارا بے حیا بے حیا اسے تھپڑوں سے مارتے ہوئے سلیمان صاحب کہہ رہے تھے ان کے لب ہل رہے تھے مگر ان سے آواز ڈالی کی نکل رہی تھی وہ سلیمان صاحب نہیں ڈالی بول رہی تھی ڈالی ڈالی پنکی بے حیا پنکی کی انگلیاں فون کی گھنٹی وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی کمرے میں اندھیرا تھا اس نے ہاتھ بڑھا کر ٹیبل لیمپ آن کیا زرد سی روشنی پہر سو پھیل گئی اس نے بے اختیار دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھوا وہ ٹھیک تھی سب ٹھیک تھا کسی کو کچھ علم نہیں ہوا تھا وہ سب ایک بہانہ خواب تھا او خدایا مال سے بیٹ کراؤن کے ساتھ پیچھے جا لگی اس کا تنفس تیز تیز چل رہا تھا دل ویسے ہی دھڑک رہا تھا پورا جسم پسینے میں بھیگا تھا فون کی مخصوص ٹون اس طرح بج رہی تھی ہاں بس وہ گھنٹی خواب نہیں تھی اس نے سائٹ ٹیبل سے موبائل اٹھایا اور چمکتی سکرین کو دیکھا پرائیویٹ نمبر کالنگ چند لمحے لگے تو اسے ایک فیصلے پہ پہنچنے میں پھر اس نے فون کان سے لگا لیا میجر احمد میں آپ کے آفس آ کر رپورٹ کروانے کے لیے تیار ہوں کل صبح نو بجے میرے گھر کی بیک سائڈ پہ موجود گراؤنڈ کے انٹرنس گیٹ پر گاڑی بھیج دیں نو بجے شارپ شیور sure. اسے فاتحانہ لہجہ سنائی دیا اس نے آہستہ سے فون بند کر دیا کبھی بھی وہ کسی لڑکے سے یوں طرح نہیں ملی تھی مگر نہ ملنے کی صورت میں وہ ویڈیو کبھی نہ کبھی لیک ہو جاتی تو یہ زیادہ برا ہوتا اس نے بے اختیار جھرجری لی اس خوفناک خواب نے اسے یہ سب کرنے پہ مجبور کر دیا تھا اسے لگا اب اس کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھے اور کوئی چارہ نہیں ہے رہا میجر احمد تو اس سے وہ نپٹ ہی لے گی پلے گراؤنڈ کے گیٹ کے ساتھ توت کا تناور درخت تھا وہ اس سے ٹیک لگائے منتظر کھڑی تھی سرخ لمبی اے لائن کمیز اور نیچے چوڑی دار پاجامہ اوپر سا سرخ سوائٹر جس کی لمبی آستین ہتھیلیوں کو ڈھانپ کر انگلیوں تک آئی تھی اور کندھوں پہ براؤن چھوٹی سی اسٹال نما شال لمبے بال پیچھے کمر پہ گر رہے تھے سردی اور دھن میں وہ مسترف سی کھڑی سرخ پڑتی ناک لیے دونوں ہاتھ آپس میں رگڑ رہی تھی ارم زارا اس نے کسی کو نہیں بتایا تھا خطرہ اس کو اکیلے مول لینا تھا دفتن اس نے بے چینی سے کلائی سے سوائٹر کے پیچھے اور گھڑی دیکھی نو میں ایک منٹ تھا اسی پل زن سے ایک کار اس کے سامنے رکی سیاہ پرانی مرسیڈیز اور کسی بدھ کی طرح سامنے سیدھ میں دیکھتا ڈرائیور وہ خاموشی سے سر جگائے آگے بڑی اور پچھلا دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گئی اس کے دروازہ بند کرتے ہی ڈرائیور نے گاڑی آگے بھگا دی تقریباً ڈیڑھ گھنٹے بعد وہ سیف ہاؤس پہنچی سفید دیواروں والا خالی کمرہ درمیان میں لکڑی کی میز اور کرسی جس پہ اسے بٹھایا گیا میز پہ وقت ایک ٹیلی فون رکھا تھا باقی پورا کمرہ خالی تھا وہ مسترف گردن ادھر ادھر گھما کر دیکھنے لگی تین طرف سفید دیواریں تھیں ان میں سے ایک دیوار میں وہ دروازہ تھا جہاں سے وہ آئی تھی البتہ چوتھی سمت اس کے بالمقابل دیوار شیشے کی بنی تھی دراصل وہ شیشے کی اسکرین تھی جو زمین سے لے کر چھت تک پھیلی تھی شاید وہ چھوٹا خالی کمرہ کسی بڑے کمرے کا حصہ تھا جس میں شیشے کی اسکرین لگا کر پارٹیشن کر دیا گیا تھا اس اس نے ذرا غور سے کو دیکھا کا شیشہ مکمل طور پر دھندلا کر دیا گیا تھا جیسے مشین پھینک کر فروسٹڈ کیا جاتا ہے اس دھندلے شیشے کے اس پار ایک دھندلا سا منظر تھا ہر شے اتنی مبہم اور دھندلی تھی کہ وہ بمشکل ایک خاکہ بنا پا رہی تھی یقیناً وہ شیشہ ایک کمرے کو دو حصوں میں تقسیم کرنے کے لیے درمیان میں لگایا گیا تھا اور اس کے پار کمرے کا باقی حصہ تھا بس ایک دھنلا سا خاکہ سمجھ میں آتا تھا شیشے کے اس پار کوئی بڑا پرتائش سا آفس تھا اور آفس ٹیبل کے پیچھے ریوالونگ چیئر پہ کوئی بیٹھا تھا اس کا رخ حیا کی جانب ہی تھا اس کا چہرہ واضح نہ تھا بس ایک دھنلے سی آؤٹ لائن ہی بنتی تھی خاکی یونیفارم سر پہ کیپ ٹیک لگا کر کرسی پہ بیٹھا میز پہ رکھی کوئی چیز انگلیوں میں گھماتا وہ کس طرف دیکھ رہا تھا وہ فیصلہ نہ کر پائی اس کا رخ تو سامنے کی جانب نہ تھی واضح تو بس ایک چیز اس آفیسر کے گندمی چہرے کے دائیں طرف والے آدھے حصے پہ ایک بدنما سی کالک جیسے آدھا چہرہ جھلس گیا ہو دفتن وہ شخص آگے کو جھکا اور میز سے کچھ اٹھا کر کان سے لگایا غالباً فون کا ریسیور ٹرین یک دم کے سامنے میز پہ رکھا فون بجنے لگا وہ چوکی فون مسلسل بج رہا تھا کیا وہ شخص اسے کال کر رہا تھا اس نے دھڑکتے دل سے ریسیور اٹھایا اور کان سے لگایا ہیلو السلام علیکم اس حیاء سلیمان دس از میجر احمد وہی بھاری نرم گرم خوبصورت سلحجہ وعلیکم السلام وہ فون ہاتھ میں پکڑ کر کان پہ رکھے یک ٹک سامنے اسکرین کو دیکھ رہی تھی جس کے پار آدھے جل سے چہرے والا آفیسر فون تھا میں بیٹھا تھا کیا وہی میجر احمد تھا میں امید کرتا ہوں کہ ہم نے آپ کو زیادہ تکلیف نہیں دی جی اس کو گھٹن محسوس ہونے لگی تھی میرے سامنے لیپ ٹاپ پہ تمام سسٹم کھلا ہوا ہے مجھے ایک کلک کرنا ہے اور آپ کی ویڈیو صفحتی سے یوں مٹ جائے گی جیسے کبھی بنائی ہی نہیں گئی تھی دیوار کے پار اس دھندلے منظر میں بیٹھے اس آفیسر کے سامنے بھی ایک لیپ ٹاپ کھلا پڑا تھا تو وہ میجر احمد تھا مگر سامنے کیوں نہیں آتا تھا اور شہر کے ایک ایک بندے سے میں یہ ویڈیو نکلوا چکا ہوں بولی حیا میں کلک کر دوں اور وہ رپورٹ سمجھے وہ درج ہو گئی اسے لگا وہ مسکرایا تھا مگر آپ نے کہا تھا کہ مجھے رپورٹ کے لیے غلط کہا تھا ایکسکیوز بنایا تھا بعض اوقات بہانے بنانے پڑتے ہیں تب جب مزید صبر نہیں ہوتا سمجھی فون کو جکڑا اس کا ہاتھ پسینے میں بھیگ چکا تھا یہ شخص اتنی عجیب باتیں کیوں کر رہا تھا آپ کلک کر دیں بمشکل وہ کہہ پائی وہ شخص جھکا شاید بٹن دبانے اور پھر واپس پیچھے ہو کے بیٹھ گیا بیٹھا کر دیا oh thank you major Ahmed اس کا گلا رندھنے لگا تھا ایک بات پوچھو جی کیا یہ ویڈیو جالی تھی نہیں تھی تو اصلی تو آپ اتنی ڈر کیوں رہی تھی ہماری فیملی ویڈیو تھی اور شادیوں پہ ویڈیو ہم نہیں بنواتے کیوں وہ در سوالات کر رہا تھا کیا مطلب کیوں شادیوں کی ویڈیو سرکولیٹ ہوتی ہے ہر جگہ کیا اچھا لگتا ہے ہماری ڈانس کی ویڈیو پرائے لوگ دیکھیں مگر پرائے لوگ تو لائیو دیکھ سکتے ہیں غالباً اس ویڈیو میں مجھے ویٹرز مووی میکر اور ڈی جے نظر آ رہے تھے وہ بھی تو پرائے مرد ہے نا میں سمجھ نہیں پایا کہ اگر آپ اس طرح رقص کرنے کو صحیح سمجھتی ہیں تو ویڈیو کے باہر نکلنے میں پریشان کیوں تھی چاہے movie maker waiter D J دیکھے یا انٹرنیٹ پہ موجود مرد بات تو ایک ہی ہے اور اگر آپ اس کو غلط سمجھتی ہیں تو آپ نے یہ کیا ہی کیوں میں آپ کے سامنے جواب دہ نہیں ہوں وہ درستی سے بولی تو چند ہموں کی خاموشی چھا گئی ٹھیک کہا آپ نے خیر اس نے گہری سانس کی ایک بات پوچھو پوچھئے اب کیا اس کی آواز میں اجنبیت در آئی تھی کبھی کوئی آپ کے لیے جنت کے پتے توڑ کر لایا ہے ہم دنیا والوں نے جنتیں کہاں دیکھی ہیں میجر احمد اس کے چہرے پہ تلخی رقم تھی تبھی تو ہم دنیا والے جانتے ہی نہیں کہ جنت کے پتے کیسے دکھتے ہیں کبھی کوئی آپ کو لا کے دے تو انہیں تھام لیجئے گا وہ آپ کو رسوا ہونے نہیں دیں گے اس کے چہرے کی تلخی سکوت میں ڈھلتی گئی وہ ٹھہر سی گئی دھندلی دیوار ابھی تک اس کے سامنے تھی کون تھا اس پار آپ سن رہی ہیں ہم جی جی وہ چوک کر سملی میں چلتی ہوں وہ ریسیور کان سے ہٹانے لگی تھی کہ وہ کیا اٹھا ایک منٹ ایک آخری سوال کرنا ہے مجھے وہ اٹھتے اٹھتے واپس بیٹھ گئی جی پوچھئے آپ مجھ سے شادی کریں گی اسے زور کا دھچکا لگا تھا وہ گنگ سی پھٹی پھٹی نگاہوں سے دھلی دیوار کو دیکھی گئی بتائیے مس حیا اس کے لب بھج گئے حیرت اور شوق پہ غصہ غالب آ گیا مس مسز حیا چبا چبا کر ایک لفظ بولتی وہ پرس تھام کر اٹھی فون کا ریسیور ابھی تک پکڑ رکھا تھا کیا مطلب وہ واضح چوکا تھا افسوس میرے بارے میں اتنی معلومات رکھنے کے باوجود آپ میرے بچپن کے نکاح کے بارے میں لا علم ہیں وہ نکاح جو میرے کزن جہان سکندر سے میرا بچپن میں ہی پڑھا دیا گیا تھا میں شادی شدہ ہوں اور میرا شوہر ترکی میں رہتا ہے او آپ کی وہ رشتہ دار فیملی جو کبھی پاکستان نہیں آئی جانتا ہوں آپ کے پھپھو کا خاندان جو ذلت اور شرمندگی کے مارے اب شاید کبھی ادھر کا رخ نہیں کرے گا آخر کارنامہ بھی تو بہت شرمناک انجام دیا تھا نا ان پہ انتظار کر رہی ہیں آپ ارے بچپن کا نکاح تو کورٹ کی ایک ہی پیشی میں ختم ہو جاتا ہے shut shut up up major Ahmed وہ چلائی تھی آپ کی ہمت بھی کیسے ہوئی یہ بات کرنے کی ارے بھاڑ میں جائیں آپ اور آپ کی وہ ویڈیو آپ بھلے اسے ٹی وی پہ چلوا دیں مجھے پرواہ نہیں میرا ایک کام کرنے کی اتنی بڑی قیمت وصولنا چاہتے ہیں آپ رہا جہان سکندر تو وہ میرا شوہر ہے اور مجھے اس سے بہت محبت ہے اس کے علاوہ میری زندگی میں کوئی نہیں آ سکتا سمجھیں آپ ریسیور واپس پٹکنے سے قبل اس نے دوسری جانب سے اس کا سو گواریت بھرا کہکہ سنا تھا پیر پٹک کر وہ دروازے کی جانب بڑی اسی پل دروازہ کھول کر ایک سپاہی اندر داخل ہوا جو اسے اندر بٹھا کر گیا تھا گویا اسے فوراً اشارہ کر دیا گیا تھا ملاقات ختم ہو چکی تھی اور حیا کے لیے وہ بے حد تلخ ثابت ہوئی تھی گاڑی آپ کا انتظار کر رہی ہے میم آئیے وہ راستہ چھوڑ کر ایک طرف ہو گیا حیا نے گردن موڑ کر دیکھا دھن کے اس پار وہ آدھے سیاہ چہرے والا شخص میز پہ جھکا کچھ کر رہا تھا شاید کچھ لکھ رہا تھا اسے لگا اس نے اس کی میز پہ کسی سرخ شیخ کی جھلک دیکھی ہے شاید سرخ گلابوں کے گلدستے کی یا شاید یہ اس کا وہم تھا جس لمحے وہ اس پرانی مرسیڈیز کی پچھلی نشست پہ بیٹھی تو کھلے دروازے سے اسے سپاہی نے جھک کر ایک سرخ گلابوں کا بکے اسے تھمایا گو کہ اس کے ساتھ کوئی خط نہ تھا اور وہ پھول ان سفید گلابوں سے قطعاً مختلف تھے پھر بھی اسے یقین ہو گیا کہ وہ گمنام خطوط بھیجنے والا میجر احمد ہی تھا اور وہ اسے بہت پہلے سے جانتا تھا یہ جا کر اپنے میجر احمد کے منہ پر دے مارو اس نے بکے واپس سپاہی کے بازوؤں پہ پھینکا اور دروازہ کھٹاک سے بند کیا مرسیڈیز زن سے آگے بڑھ گئی ہیا شام میں بھاگتی ہوئی آئی خوشی اس کے انگ انگ سے پھوٹ رہی تھی وہ ویڈیو اس ویب سائٹ سے ریموو ہو گئی ہے اس نے فرتے جذبات سے تقریباً بیٹ کراؤن سے ٹیک لگائے کو جھنجھوڑ ہی دیا تھا مگر یہ کیسے ہوا یہ سب اس ویب سائٹ والے کو خوف خدا آ گیا ہوگا مجھے کیا پتا وہ لاپرواہی سے انجان بن گئی ہم شاید مگر اچھا ہی ہوا او ہاں تمہاری ترکی کی فلائٹ کب ہے پتہ نہیں پہلے پاسپورٹ تو ملے پھر ہی ویزا ملے گا اس کو ارم کی موجودگی سے کوفت ہونے لگی تھی کچھ اس کے تاثرات سے ہی ظاہر تھا ارم جلد ہی اٹھ کے چلی گئی وہ پھر سے اپنی سوچوں میں الجھ گئی میجر احمد اس کا آدھا جلسا چہرہ سامنے نہ آنا پردے کے پیچھے سے بات کرنا اور وہ اس کی عجیب فلسفیانہ باتیں جنت وغیرہ کا تذکرہ باس پوس کرنا اور پھر شادی کا سوال او اللہ کیسا عجیب آدمی تھا وہ اور اور اس کی ایک بات جس کے بارے میں وہ اس وقت شدید عالم تیش میں ہونے کے باعث سوال نہیں کر سکی تھی آپ کے پھپھو کا خاندان جو ذلت اور شرمندگی کے مارے اب شاید کبھی ادھر کا رخ نہیں کرے گا آخر کارنامہ بھی تو بہت شرمناک سر انجام دیا تھا نا کیوں کہی تھی اس نے یہ بات کیسے ذلت اور شرمندگی کیسے شرمناک کام کیسے شرمناک کارنامہ پھپھو کا خاندان واقعتاً پلٹ کر نہیں آیا تھا تو کیا اس کی وجہ ان کے اپنے ملک اور خاندان سے بیزاری نہیں تھی جیسا کہ وہ قیاس کرتی تھی بلکہ کوئی اور تھی کوئی ذلت آمیز کام جو انہوں نے سر انجام دیا تھا اور انہوں نے کس نے پھپھو ان کے شوہر یا جہان سکندر نے کیا گتی تھی بھلا مگر میجر احمد سے وہ استفسار نہیں کر سکتی تھی نہ ہی اس کا دوبارہ کوئی فون آیا تھا پھر اور وہ خطوط وہ گلدستے وہ بھی اسی نے بھیجے تھے اسے اس سباندی جانے کا کیسے علم ہوا یقیناً وہ اس کی کال ٹیپ کر رہا تھا جب زارا ہی ہوگا مگر وہ گلدستہ تو کچن کی ٹیبل رکھا تھا تو کیا وہ ان کے گھر بھی داخل ہو سکتا تھا اور اس کے کمرے میں بھی خوف کی ایک لہر نے اسے اپنے حصار میں لے لیا وہ اٹھ کر کمرے کا دروازہ لاک کرنے ہی لگی تھی کہ فاطمہ بیگم دروازہ کھول کر اندر آئیں حیا تمہارے ابا تمہیں بلا رہے ہیں اوکے میں آ رہی ہوں اس نے تکیے پہ رکھا دوپٹہ اٹھا کر گلے میں ڈالا سلیپرز پہنے اور باہر آئی ابا اس نے انگلی کے پشت سے ان کے کمر کے دروازہ کھٹکھٹایا آ حیا اس نے دروازہ دھکیلا تو وہ کھلتا چلا گیا سامنے بیٹھ پہ سلیمان صاحب بیٹھے تھے سوچ میں ڈوبے متفقر اس کے منتظر ساتھ ایک طرف صوفے پہ فاطمہ بیگم موجود تھیں ان کی خوبصورت آنکھیں سو گوار تھیں اور باوقار سراپے پہ افسردگی چھائی تھی آپ نے بلایا تھا ابا ہاں آؤ بیٹھو وہ خاموشی سے سر جھکائے چلتی ہوئی آئی اور بائٹ اور بیٹ کی پائنتی پہ ٹک گئی سلیمان صاحب چند میں خاموش رہے شاید وہ کوئی تمہید سوچ رہے تھے مگر حیا کو امید تھی کہ وہ بنا تمہید کے ہی سیدھی بات کر ڈالیں گے میں نے ایک فیصلہ کیا ہے اس نے گردن اٹھائی وہ بہت سنجیدہ دکھائی دے رہے تھے اب تمہیں کورٹ کے ذریعے سبین کے بیٹے سے خلا لے لینی چاہیے کوئی اس کے منہ پہ چابک دے مارتا تب بھی شاید اسے اتنا درد نہ ہوتا جتنا اب ہوا تھا میں نے وکیل سے بات کر لی ہے عدالت کی ایک پیشی میں الگ ہی ہو جائے گی اور جتنے بیزار وہ لوگ ہم سے ہیں یقیناً انہیں اس بات سے بہت خوشی ہوگی اس نے شوقی نگاہوں سے ماں کو دیکھا تو انہوں نے بے بسی سے شانے اچھا دیے تمہارے ابا ٹھیک کہہ رہے ہیں اور اس کے علاوہ کوئی چارہ بھی تو نہیں ہے ان کے رویے سے صاف اندازہ ہوتا ہے کہ وہ اس رشتے کو رکھنا ہی نہیں چاہتے ابا کیا یہ واحد حل ہے بہت دیر بعد وہ بولی تو اس کی آواز میں ٹوٹے خوابوں کا دکھ تھا کیا اس کے علاوہ بھی کوئی حل ہے حیا دنیا کا کوئی باپ اپنی بیٹی کا گھر نہیں توڑنا چاہتا اور میں کبھی تمہیں یہ نہ کرنے پہ مجبور کرتا لیکن کس قیمت پر کس قیمت پر ہم یہ رشتہ نبھانے کی کوشش کریں جب وہ کوئی امید ہی نہیں دلاتے اگر آپ کو واقعی لگتا ہے کہ آپ میرا گھر بسا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں تو مجھے ترکی جانے دیں وہاں میں اس کو ضرور ڈھونڈوں گی اور پوچھوں گی کہ اگر وہ گھر بنانا چاہتا ہے تو ٹھیک ورنہ مجھے طلاق دے دے اگر نہیں دیتا تو وہی کورٹ چلی جاؤں گی مگر مجھے ایک آخری کوشش کر لینے دیں پلیز وہ خاموش ہو گئے شاید قائل ہو گئے تھے ابا مجھے پانچ ماہ کا وقت دیں اگر اس کے آخر میں بھی آپ کو لگے کہ مجھے خلا لے لینی چاہیے تو میں آپ کے فیصلے میں آپ کے ساتھ ہوں گی وہ اٹھی اور پھر بنا کچھ کہے کمرے سے نکل گئی وہ خبر لڑکی اسے کلاس کے باہر مل ہی گئی تھی وہ فائلیں سنبھالتی باہر جا رہی تھی جب اس نے حیا کو روک لیا سنے مس سلیمان وہ جیسے مجبوراً اسے مخاطب کر رہی تھی نے کوف سے پلٹ کر دیکھا وہاں خدیجہ رانا کھڑی تھی آنکھوں پہ بڑا سا چشمہ لگائے بالوں کی اونچی پونی باندھے سینے سے فائل لگائے ڈی جے جسے ڈی جے صرف اس کے فرینڈس کہا کرتے تھے وہ اس کی فرینڈس نہ تھی نہ بننا چاہتی تھی جی خدیجہ بادل نخواستہ اس نے ذرا مروت سے جواب دیا آپ نے ویزا کے لیے اپلائی کر دیا دراصل میم فرخندہ نے کہا ہے کہ ہم دونوں کو جلد از جلد ویزے کے لیے اپلائی کرنا چاہیے کیونکہ فیبرری کے پہلے ہفتے میں ہم نے جی کو جوائن کرنا ہے اور آج تیرہ تاریخ ہے ہمارے پاس بس پندرہ دن ہیں اور ترکی کا ویزا پندرہ دن میں کبھی نہیں لگا کرتا وہ پریشانی سے تیز تیز بولے جا رہی تھی اس کی بات کچھ ایسی تھی کہ حیا کو سنجیدہ ہونا پڑا ورنہ ابھی تک وہ ابا کی کہی گئی باتیں سوچ رہی تھی اوہ تو تب ہمیں کیا کرنا چاہیے کل لازمن ٹرکش ایمبیسی جا کر ویزے کے لیے اپلائی کرنا ہے آپ کو پتا ہے کہ ٹرکش ایمبیسی کا عجیب سا رول ہے کہ ہر روز سب سے پہلے آنے والے پندرہ امیدواروں کا ہی انٹرویو ہوتا ہے ایمبیسی صبح سات بجے ہی کھل جاتی ہے اور وہاں لوگوں کی لائن لگی ہوتی ہے اگر ہم ایک منٹ بھی لیٹ ہوئے تو وہ ہمیں اگلے دن پہ ڈال دیں گے آپ سن رہی ہیں نا جی اس نے غائب دماغی سے سر ہلایا پتہ نہیں وہ کیا بولے جا رہی تھی آپ مجھے اپنا نمبر لکھوا دیں تاکہ ہم کوارڈینیٹ کر سکیں اس نے بے دلی سے اپنا نمبر لکھوا دیا خدیجہ اسے اپنے فون پہ نوٹ کرتی گئی ٹھیک ہے کل صبح ساڑھے چھ تک آپ ڈپلومیٹک انکلیو تک پہنچ جائیے گا میں وہیں ہوں گی اس نے اچھا کہہ کر جان چھڑانے والے انداز میں سر ہلا دیا اور پلیز دیر مت کیجیے گا یہ نہ ہو کہ آپ کی وجہ سے میرا بھی ویزا رہ جائے مس سلیمان وہ ناک چڑھا کر جتا گئی کہ آخر وہ بھی ختیجہ رانا ہے کیا کمپنی ملی ہے مجھے اف وہ پیر پٹک کر آگے بڑھ گئی ابا کی باتوں نے اسے اتنا ڈسٹرب کیا تھا کہ اس وقت ویزا وہ آخری چیز تھا جس کے بارے میں وہ سوچ سکتی تھی رات کی تاریکی کو دکانوں کے شیشے کی دیواروں سے جھلکتی روشنیاں روشن کیے ہوئے تھی زرد روشنیوں کا سامنے لمبی سیدھی سڑک پہ بھی پڑ رہا تھا جس کے ایک طرف پارکنگ کی گاڑیوں کی لمبی قطار تھی دوسری طرف ایک چھوٹا سا چبوترا بنا تھا چبوترے پہ دن میں بک فیئر کے اسٹال لگا کرتے تھے آج کل وہ بند تھے یہ جنہ سپر تھا اور وہ اس وقت زرد روشنیوں کے اگ سے چمکتی سڑک پہ چل رہی تھی سیاہ جیکٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے شانوں میں پسلتے لمبے بال لیے وہ سر جھکائے خود فراموشی کے عالم میں قدم اٹھا رہی تھی ابا اور اما کی کہی گئی باتیں دل و دماغ میں گونج رہی تھی دھیان سکندر کون تھا اس کا منکوح کزن شوہر وہ شخص جس کے خواب اس نے ساری عمر دیکھے تھے اتنی آسانی سے وہ کیسے اس سے دست بردار ہو جائے کیا ابا اما نہیں جانتے کہ خواب اگر اپنے ہاتھوں سے ٹوٹ توڑے جائیں تو انگلیاں بھی زخمی ہو جاتی ہیں پھر کیسے وہ خود کو زخم دے اگر وہ جہان یا سبین پپو کے لیے کوئی انچہا رشتہ تھی تو بھی ان کو صفائی کا ایک موقع دیے بغیر ہی کیسے خود کو ان سے الگ کر لے یہ مکھن نہیں تھا جس سے بال نکالنا تھا یہ تو کانٹوں سے الجھا دامن تھا اگر کھینچ کر الگ کیا تو دامن پھٹ جائے گا اور اگر کانٹے نکالنے کی کوشش کی تو انگلیاں زخمی ہو جائیں گی مگر کیا پتا اس کانٹوں کے پودوں پہ گلاب بھی کھلتے ہوں سرخ گلاب سبس پتے رنگوں خوشیوں اور خوابوں کے وہ سیٹی کی آواز تھی جس نے اسے خیالوں کے ہجوم سے نکالا اس نے چوک کا سر اٹھایا وہ تین لڑکے تھے جینز اور جیکٹ میں ملبوس وہ مختلف سمتوں سے اس کی طرف آ رہے تھے یوں کہ ہر طرف وہی تھے گھیرا نرغہ تنگ دائرہ جگہ قدر سنسان تھی خالی تاریکی میں ڈوبا تھا جگمگاتی روشنی دکانیں ذرا دور تھیں اس کا دل دھک سے رہ گیا وہ تیزی سے پلٹی مگر ادھر سے بھی ان کا کوئی چوہتا آ رہا تھا وہ مبہم آوازیں نکالتے معنی خیز اشارہ کرتے اس کے ارد گرد گھیرا تنگ کر رہے تھے دبی آوازوں کا شور اس کو گھیرنے لگا تھا وہ قریب آتے دو لڑکوں کے درمیان سے تیزی سے سر جھکائے گزرنے لگی مگر دائیں والے لڑکے نے رفتاری سے اس کی کلائی کو تھام کر اپنی جانب کھینچا ابھی اس کے لبوں سے چیخ بھی نہیں نکلی تھی کہ آگے بڑھنے والا خود بوکھلا کر پیچھے ہٹا ٹن کی زوردار آواز کے کے کے ساتھ کسی نے اس لڑکے سر پچھلے حصے پہ کچھ مارا تھا مرن جوگے باجی کو تنگ کرتے ہو چھوڑوں گی نہیں میں تمہیں وہ اونچی لمبی ہٹی گٹی سی ڈالی ہاتھ میں پکڑا فرائی پین گھما گھما کر ان کو مار رہی تھی ہیا ہکا بکا سی دو قدم پیچھے ہوئی حیاء کو لگا تھا وہ سر پکڑے بلبلاتا ہوا پیچھے بھاگا باقی دو بھی ساتھ ہی دوڑے ایک نے ذرا پھرتی دکھا کر ڈالی کو لات مارنی چاہی ڈالی نے اسی فرائی پین کو گھما کر ایسی ضرب دی کہ اس لڑکے کا گھٹنا چٹک اٹھا شاید ٹوٹ گیا تھا کم از کم اس کی چیخ سے تو حیا کو یہی لگا تھا اور وہ لنگڑاتا ہوا بھاگ اٹھا آئے بڑے سالے ڈالی سے پنگا لیتے ہیں وہ فاتحانہ ہاتھ جھاڑتے ہوئے حیا کی طرف مڑا سفید آٹے سے گویا اٹا ہوا چہرہ آنکھوں کے گرد لمبی کالی لکیر کھینچ کر لائنرز لگایا ہوا اور آنکھوں میں نیلے سبز لینس گالوں پہ سرخ پاؤڈر بھڑکیلا آئی شیڈو اور سرخ چونچ کی طرح کی لپسٹک بھورے گولڈن بالوں کی لٹیں سر پہ لیے دوپٹے سے نکل رہی تھیں یقیناً وک تھی جیسے کہ عموماً ہوتی ہے پہلی دفعہ جب اس نے ڈالی کو دیکھا تھا اسے کرائیت آئی تھی دوسری دفعہ خوف اور اس روز ٹریفک جیم پہ اسے دیکھ کر غصہ آیا تھا اور آج آج کچھ بھی نہیں وہ خاموشی سے تیز تیز سانس لیتی اس کو دیکھ رہی تھی چھوڑو ان ان حرام خوروں کو کو باجی کا تو کام ہی یہی ہے میں بھی بڑی دیر سے رہی تھی پر مجھے کیا پتا تھا کہ اپنی باجی جی کو تنگ کر رہے ہیں آئے بڑے وہ پوری بات سنے بغیر ہی پلٹ گئی سینے میں بازو لپیٹے سر جھکائے تیز تیز قدموں سے چلتے چبوترے کی جانب بڑھنے لگی ایک خواجہ سرا کے ساتھ رات کے اس پہر سڑک پہ کھڑے ہونا قطعاً درست نہ تھا ارے باجی جی گل تو سنو وہ اس کے پیچھے لپکا حیاء چلتے چلتے رکی اور پلٹ کر سنجیدگی سے اسے دیکھا کیا ہے اس کا مومی چہرہ دکانوں کی زرد روشنی میں دمک رہا تھا ہائے ربا باجی جی تو اسی کتنے سونے ہو جی وہ دونوں ہاتھ رخصاروں پہ رکھے خوشی سے چہکا اسے کرائیت آئی نہ خوف بس چپ چاپ اسے دیکھے گئی شکریہ ہی کہہ دو جی شکریہ اور کچھ اس کا انداز سپاٹ تھا ناراض لگ جی ڈالی تم کیوں ہر جگہ میرے پیچھے آتے ہو ہاں تو ٹینشن تے نہیں دی نا تین ہمیشہ مدد ہی کیتی ہے تمہیں نے کہا ہے میری مدد کرو کس نے تمہیں میرے پیچھے لگایا ہے بولو جواب دو ڈالی کا منہ آدھا کھل گیا لینس لگی آنکھوں میں پہلے حیرت اور پھر آنسو تیرنے لگے کسی نے نہیں جی بڑی دیر بعد وہ دکھ سے بولا مجھے آپ اچھی لگتی ہو اس لیے آپ کا خیال رکھتی ہوں آپ کو برا لگتا ہے تو نہیں آؤں گی دفتن حیا کا فون بجا اس نے چوک کر ہاتھ میں پکڑے موبائل کو دیکھا اس پہ نمبر کالنگ لکھا رہا تھا وہ پیر پٹک کر چبوترے کی طرف آئی اور پاؤں لٹکا کر بیٹھ گئی فون ابھی تک بج رہا تھا اس نے فون کان سے لگایا اور ڈالی کو دیکھا جو چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا سسکتا ہوا اس تک آ رہا تھا ہیلو ہیلو مس حیا کیسی ہیں آپ وہ میجر احمد تھا اس کے آواز کے پیچھے بہت شور تھا ڈالی آہستہ سے اس سے ذرا فاصلے پہ چبوترے پہ بیٹھ گیا سر جھکائے وہ ہتیلی سے آنسو پوچھ رہا تھا خدا کے لیے مجھے فون مت کیا کریں اور یہ جو بندے آپ نے میرے پیچھے لگائے ہیں نا میں ان میں سے ایک ایک کا خون کر دوں گی اور اس سب کے ذمہ دار آپ ہوں گے میں شادی شدہ ہوں اور جلد ہی اپنے شوہر کے پاس چلی جاؤں گی میرا پیچھا چھوڑ دیں سمجھیں آپ مزید کچھ سنے بغیر اس نے فون رکھ دیا کچھ تھا اس میں پر اسرار خوف زدہ مگر ترس و ترہم آمیز ٹھیک ہے ٹھیک ہے مت رو میں جی بڑا پیار کرتی ہوں آپ سے اسی لیے آتی ہوں پر تسی تو الزام لا رہے ہو وہ اب سسکتے ہوئے سسکتے ہوئے اپنا سر پیٹنے لگا تھا اچھا اچھا ناؤ اسٹاپ ایٹ وہ چپ چاپ بیٹھا اسے تکتا رہا جبکہ وہ سامنے خلاؤں میں گھورتی رہی تسی جا رہے ہو کہیں حیرت چوک کر اسے دیکھا اسے فون پہ کہیے نا اس نے وضاحت کی ہاں میں یورپ جا رہی ہوں وہ جہاں امریکہ ہے وہ انگریزی فلموں والا وہ رونا بھول کر خوشی سے چہکا شاید وہ واقعی ایک عام خواجہ سرا تھا یا پھر کوئی بہت مکار اداکار ہاں وہیں اس نے تردید نہیں کی ادھر کو آنے جی میرا شوہر رہتا ہے وہاں وہ اب سامنے روشن دکانوں کی قطار کو دیکھ رہی تھی کیسا ہی جی تھوڑا شوہر میں نہیں جانتی ڈالی اگر میں جانتی ہوتی تو آج ادھر نہ بیٹھی ہوتی اس کی لمبے پلکیں ذرا سی بھیگی بڑی بڑی سیاہ آنکھوں میں پانی تیرنے لگا پر جی تم دعا کرو ڈالی وہ وہ مجھے مل جائے آنکھوں کی نمی چھپاتی اٹھ کھڑی ہوئی ڈالی نے سر اٹھا کر دیکھا وہ انگلی کی نوک سے آنکھ کا کنارہ صاف کرتی سڑک کی طرف جا رہی تھی ڈالی کی آنکھوں میں بے پناہ اداسی اتر آئی خدا کرے وہ تمہیں کبھی نہ ملے حیا سلیمان خدا کرے تم اس سے مایوس ہو کر جلد ہی واپس آ جاؤ اور خدا کرے تم ادھر جا ہی نہ سکو وہ تیز تیز قدم اٹھاتی آگے بڑھ رہی تھی جب اس نے ڈالی کو کہتے سنا مگر نہیں وہ ڈالی کی آواز نہیں تھی وہ کسی مرد کی آواز تھی بھرپور خوبصورت اور اداس ایسی آواز جو اس نے پہلے کبھی نہیں سنی تھی وہ میجر احمد کی آواز سے زیادہ خوبصورت تھی اور اس میں جہان سکندر کی اجنبی آواز جیسی بے رخی بھی نہیں تھی اس کے قدم زنجیر ہو گئے تیزی سے اس نے گردن موڑی دور اندھیرے میں ڈوبا چبوترا خالی تھا وہاں دور دور تک کسی کا نام و نشان نہیں تھا زندگی میں پہلی بار اس کے اندر ڈالی سے دوبارہ ملنے کی خواہش نے جنم لیا تھا اسے جاننا تھا کہ ڈالی کون ہے کیا ہے کیوں ہے اس رات وہ مشکل دو تین گھنٹے تک سو سکی تھی پھر فجر کے اذان سے پہلے ہی تیار ہو کر وہ ڈپلومیٹک انکلیو تک پہنچ گئی کہ ختیجہ کی بار بار کال آ رہی تھی شکر ہے آپ آ گئی اس کے کے پیچھے چھپی آنکھیں فکر مند لگ رہی تھی حیا شلوار قمیض اور سیاہ جیکٹ میں ملبوس تھی لمبے کھلے بال کانوں کے پیچھے اڑستے ہوئے وہ ختیجہ تک آئی اب کدھر جانا ہے اندر یہ شٹر لے لیتے ہیں یہ ٹرکش امبیسی تک پہنچا گی تب تبھی ایک عمر رسیدہ صاحب اور خاتون تیزی سے شٹل کی طرف بڑھتے دکھائی دیے میری چھٹی حص کہہ رہی ہے کہ انکل بھی ٹرکش امبیسی جا رہے ہیں جلدی کریں ہمیں پہلے پندرہ میں سے ہونا ہے وہ حیاء کا ہاتھ پکڑ کر آگے بڑی پھر خیال آنے میں آپ آئی ڈی کارڈ اور پاسپورٹ لائیں نا اور حیاء کا دماغ بھگ سے اڑ گیا وہ رات اتنی ڈسٹرب رہی کہ بھول ہی گیا کہ پاسپورٹ پاسپورٹ تو مجھے آج ملنا تھا وہ تو ابھی بنا ہی نہیں حیا خدیجہ منہ کھولے ہکا بکا اسے دیکھ رہی تھی نہیں آئی ایم سوری میں اور Khatija I am really sorry میرے پاس پاسپورٹ نہیں ہے اس کا سر گھومنے لگا تھا وہ اتنی بڑی غلطی کیسے کر سکتی تھی آپ آپ کے پاس پاسپورٹ نہیں ہے تو آپ خود کیوں آئی ہیں یہاں آپ کی وجہ سے میرا اسکالرشپ بھی رہ جائے گا اتنا احساس ہے آپ کو وہ پھٹ پڑی تھی اور حیا جو اتنی مغرور اور خود پسند تھی جس کی شخصیت سے لباس تک ہر شے پرفیکٹ ہوتی تھی اور جس کی مثالیں اس کی کلاس فیلو دیا کرتی تھی وہ ایک دم رو پڑی آئی ایم سوری ختیجہ میرے کچھ پرابلمس تھے میری میری لائف لائف میں بہت ڈسٹرب ہو گئی ہوں میں وہ جلدی جلدی بے اختیار امڑ آنے والے آنسو صاف کرنے لگی it's okay Khatija I am sorry مگر آپ جائیں میں کل ٹرائی کر لوں گی ختیجہ چند لمحے خاموش رہی پھر آہستہ سے بولی اپنا آئی ڈی کارڈ مجھے دیں جی اپنا آئی ڈی کارڈ مجھے دیں اور واپس جا کر پاسپورٹ آفس سے اپنا پاسپورٹ اٹھا کر لائیں امید ہے آئی ڈی کارڈ سے آپ کی انٹری ہو جائے گی اور ہماری باری آنے تک آپ واپس پہنچ جائیں گی مگر مگر پاسپورٹ آفس تو پنڈی میں ہے اور مجھے تو جاتے ہوئے ہی ایک گھنٹہ لگ جائے گا اور پاسپورٹ آفس تو کھلے گا ہی نو بجے جبکہ امبیسی سات بجے کھل جائے گی اس نے فکر مندی سے کلائی میں بندی گھڑی دیکھی یہ ناممکن ہے میں کبھی بھی اتنی جلدی واپس نہیں پہنچ پاؤں گی کہ پہلے پندرہ میں سے ہو سکوں حیا ہاں میں نے زندگی میں ایک ہی بات سیکھی ہے انسان کو کوئی چیز نہیں ہرا سکتی جب تک کہ وہ خود ہار نہ مان لے آپ ابھی سے ہار مان لینا چاہتی ہیں لائیں آئی ڈی کارڈ دیں مجھے ان انکل آنٹی سے پہلے پہنچنا ہے وہ اس کے ہاتھ میں پکڑا آئی ڈی کارڈ جھپٹ کر شٹل کی طرف دوڑتی ہوئی چلی گئی اس نے آنکھوں کے کنارے پوچھے اور پھر کلائی میں بندھی گھڑی کو دیکھا کیا اس کا ویزا لگ جائے گا یا ڈالی کی بدعا پوری ہو جائے گی اور وہ کبھی ترکی نہیں جا سکی سکے گی اسے کبھی جہان سکندر نہیں مل سکے گا مگر خدیجہ نے کہا ہے انسان کو کوئی چیز نہیں ہرا سکتی جب تک کہ وہ خود ہار نہ مان لے اور اس نے سوچا وہ اتنی آسانی سے ہار نہیں مانے گی بے دردی سے آنکھیں رگڑ کر وہ گاڑی کی طرف لپکی تھی بہت رش ڈرائیو کر کے وہ پنڈی آئی تھی تقریباً ایک گھنٹہ اسے بند پاسپورٹ آفس کے باہر بیٹھنا پڑا خدا خدا کر کے نو بجے آفس کھلا تو وہ اندر بھاگی شاید اس کی ہمت دکھانے کا سلا تھا دس منٹ بعد وہ اپنا پاسپورٹ لیا آفس کی بیرونی سیڑھیاں رہی تھی تبھی کسی غیر شناسا سے کال آئی اس نے کسی خیال کے تحت فون اٹھا لیا ہیلو ہیلو حیا میں خدیجہ بول رہی ہوں میرا فون تو باہر بھائی کے پاس ہے کیونکہ اندر سیل فون کی پرمیشن نہیں ہے ابھی ایمبیسی کے گارڈ سے فون لے کر سو منتیں کر کے کال کر رہی ہوں وہ ایک ہی سانس میں تیز تیز بولے گئی آپ کدھر ہیں بس مجھے پاسپورٹ مل گیا ہے میں آ رہی ہوں میری انٹری ہوئی اس نے گاڑی میں بیٹھ کر چابی اگنیشن میں گھمائی شکر ہے میں نے تیز بھاگ کر ان انکل آنٹی کو بائی پاس کر لیا میں چودہ نمبر پہ تھی اور آپ کی بھی انٹری کروا دی ہے آپ کا پندرہ پندرہواں نمبر ہے اوہ شکر لیکن انہوں نے ان انکل آنٹی کو روک رکھا ہے کہ اگر آپ نہ آئیں تو ان کا انٹرویو ہو جائے گا اور وہ آنٹی مسلسل تصویر پڑھ رہی ہیں حیا آپ جلدی سے آ جائیں میں آ رہی ہوں بس ابھی آفس ٹائم ہے تو ٹریفک بہت ہیوی ہے بس جلدی سے آ جائیں یہ بار بار پوچھ رہے ہیں کہ میری دوسری ساتھی کدھر ہیں بس تھوڑی دیر اور اس نے دباؤ بڑھا دیا ٹریفک حسب معمول بہت پھنسا ہوا تھا بے پناہ رش ہارن کا شور بند سگنل پھنسی ہوئی گاڑیاں وہ بار بار فکر مندی سے کلائی پہ بندی گھڑی دیکھتی اور پھر سست روی سے چلتے ٹریفک کو بمشکل مری روڈ سے نکل پائی تو سکون کا سانس لیا معمول کی چیکنگ کے بعد وہ گیارہ بجے تک اس اوپن ایئر لاؤنج میں پہنچ پائی جہاں خدیجہ تھی ترک ترک مخصوص آئی اور ترکی کے نقشوں سے وہ لاؤنج سجایا گیا تھا خدیجہ ایک صوفے میں پریشان سے بیٹھے تھی اسے دیکھتے ہی اٹھ کھڑی ہوئی شکر ہے آپ آ گئے انہوں نے سب کے انٹرویو روک رکھے ہیں پہلے ہمارا ہوگا اچھا مگر کیوں لیکن کیوں کا جواب سننے کا وقت نہیں تھا اور پھر ان کا انٹرویو کے لیے کال کر لیا گیا وہ خوش شکل سا ترک ڈپلومیٹ ان کے انتظار میں بیٹھا تھا وہ ختیجہ کے آگے چلتی ہوئی سامنے ہوئی اور اپنی فائل شیشے کی کھڑکی کے سوراخ سے اندر دی اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اگر اس کا ویزا مسترد ہو گیا تو اس آفیسر نے ان کی فائلیں اٹھائیں ان سے فارم نکالے اور فائلیں واپس بند کر کے رکھ دی اگر اس نے ویزا دینا ہوتا تو ان کا انٹرویو کرتا کچھ تو پڑھتا کوئی سوال تو پوچھتا مگر وہ بس سرسری سا فارم کو دیکھا تو کیا واقعی اس کا ویزا مسترد کرنے لگا تھا فارم پہ ایک نگاہ دوڑا کر اس نے سر اٹھایا اور سنجیدگی سے ان دونوں کو دیکھا جو بنا پلک چھپ کے سانس رو کے اس کو دیکھ رہی تھی آپ کدھر تھی میں اتنے دنوں سے آپ کا ویٹ کر رہا تھا اس نے ساتھ ہی میز پہ رکھ کر ایک کاغذ اٹھایا مجھے سبانجی یونیورسٹی نے یہ لسٹ بھجوائی ہے اس میں آپ کا نام ہے تاکہ میں آپ کا ویزا لگا دوں خیر ویزا کل تک اسٹیمپ ہو جائے گا آپ میں سے کوئی ایک کل آ کر دونوں پاسپورٹ پک کر لیں شام چار بجے تک رائٹ رائٹ فرتے جذبات سے ان کی آواز نہیں نکل رہی تھی دل یوں دھڑک رہا تھا گویا ابھی سینہ توڑ کر باہر آ جائے گا وہ جیسے ہی اس کے آفس سے نکلی ایک ساتھ رک گئی ایک دوسرے کو دیکھا I am sorry Haya I am sorry Khatija بیک وقت دونوں کے لبوں سے نکلا تھا پھر وہ دونوں ہنستے ہوئے ایک دوسرے سے گلے لگ گئیں بالآخر اسے یقین آ گیا تھا کہ ہاں وہ واقعی ترکی جا رہی ہے وہ بھی پورے پانچ ماہ کے لیے وہ ترکی جہاں وہ رہتا تھا وہ جو ہمیشہ سے اس کے کے دل ساتھ رہا تھا ویلکم می او سبان جی بھائی تو چلے گئے تھے مجھے ڈراپ کر کے میں آپ کے سیل سے ان کو کال کر لوں کہ وہ مجھے پک کر لیں ڈپلومیٹک انکلو تک انکلو سے نکلتے ہوئے ختیجہ نے پریشانی ظاہر کی تو اس نے مسکراتے ہوئے سر جھٹکا نو پرابلم میں آپ کو ڈراپ کر دوں گی خدیجہ آپ مجھے ڈی جے کہہ سکتی ہیں شیور اس نے پارکنگ میں کھڑی کار کا لاک کھولا مجھے جنا سپر جانا تھا یوں نہ کرے کہ کچھ شاپنگ کر لیں آپ نے کچھ تو لینا ہوگا خدیجہ اس کے تاکید کے باوجود وہ تکلف ختم نہ کر سکی سوائٹرس لینے ہیں وہاں بہت سردی ہوگی پھر وہی چلتے ہیں سائن شور کے بالمقابل چبوترا خالی تھا مگر دن کے وقت وہ اتنا ویران نہیں لگ رہا تھا جتنا پچھلی رات لگا تھا اور وہ آواز وہ سر جھٹک کر آگے بڑھ گئی او نیڈل امپریشن پہ سیل لگی ہے آئے کچھ دیکھ لیتے ہیں وہ کافی دنوں سے سوچ رہی تھی کہ یہاں سے کوئی اچھا شرٹ پیس لے آئے اور آج تو سیل بھی لگی تھی وہ اور خدیجہ آگے پیچھے شیشے کا دروازہ دھکیل کر اندر داخل ہوئی شاپ کے اندر وہی مخصوص ماحول تھا ہیٹر کی گرمی اور باہر کے خنکی کا ملا جلا تاثر زرد اسپاٹ لائٹ سے چمکتی چھت اور ہر طرف شوکیس پہ پھیلے کڑھائی والے کپڑے وہ محف سے اسٹینڈ پہ لگے نمونے دیکھتی آہستہ آہستہ قدم بڑھا رہی تھی سامنے ورک ٹیبل تھی جس کے پیچھے کھڑا مستعد سیلس مین اسے دیکھ کر فوراً متوجہ ہوا تھا جی میم یہ پنک والا دکھائیں جس پہ وائٹ امبرائڈری ہے اس نے انگلی سے پیچھے رول کیے ہوئے تھان کی طرف اشارہ کیا سیلس مین نے گردن پھیر کر دیکھا میم یہ یہ میں نے سامنے رکھا ہے یہ سامنے ہی پڑا ہے وہ اسے چند فٹ بائیں جانی تھا جہاں ایک فیملی کھڑی اسی کپڑے کا معائنہ کر رہی تھی اوہ تھینکس وہ چند قدم چل کر بائیں جانی بائی جہاں میز پہ وہ خوبصورت کڑائی والا شرٹ کا فرنٹ پیس کھلا ہوا تھا حیا کے بالکل بائیں طرف کھڑا ایک نوجوان سر جھکائے ہاتھ پہ کپڑے کو مسل کر چیک کر رہا تھا اس کے ساتھ ایک نفیس معمر سی خاتون اور ایک کم عمر اونچی پونی ٹیل والی لڑکی کھڑی تھی ممی یہ پنک والا لے لیتے ہیں سانیا بھابی کا کمپلیکشن فیئر ہے ان پہ سوٹ کرے گا کیوں بھائی وہ اب نوجوان سے رائے مانگ رہی تھی حیا نہ چاہتے ہوئے بھی ان کی طرف متوجہ ہو گئی اسے بس یہی جلدی تھی کب وہ شخص اس کپڑے کو چھوڑے اور وہ اسے دیکھ پائے اس وقت بھی گلابی شرٹ کا کپڑا اس شخص کے ہاتھ میں تھا اس نے اسے ہاتھ میں یوں پکڑ رکھا رکھا تھا کہ اس کی ہتیلی والی طرف اوپر تھی حیا اس کے ہاتھ میں پکڑے کپڑے کو دیکھ رہی تھی جب دفعتاً اس کی نگاہیں کپڑے سے اس شخص کی کلائی پہ پسلتی گئی وہ بری طرح چوکی اس کی کلائی پہ کاٹے کا سرخ گلابی سا نشان تھا جیسے جلا ہو یا کوئی برتھ مارک